سورت الانفطار مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ عید القوا کہ بن اور جب تارے بکھر جائیں گے وہ عید البہار فجرت و عید القبور باصرت علمت نفسمہ قدمت و اخرت اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا کیا کمٹ کیا کیا امٹ کیا کیا پریفر کیا کیا ڈیفر کیا کس چیز کو اہمیت دی کس کو غیر اہم سمجھا کیا عمل کر گئے دنیا سمیٹی یا آخرت سمیٹی سب معلوم چل جائے گا یا ایوہل انسان اے انسان ساری انسانیت کو خطاب ہے انٹرنیشنل دعوت ہے ہیومینٹی آن دا ہول کو پکارا جا رہا ہے ماں غرہ کبھی رب کل کریم تجھے کس چیز نے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈالا تم نے کیا سمجھا اللہ کو تم نے سوچا کہ تم دین پر عمل کرو گے تو دنیا چلی جائے گی تم نے سوچا نہیں کہ جس کا یہ کلام ہے اسی کے ہاتھ میں تو تمہاری تقدیر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم ناراض کر رہے ہو اپنے رب کو تو تمہیں اتنا دے رہا ہے اور جب تم اس کو راضی کرو گے تو سب چھین لے گا تم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کیا تم نے اللہ کو اسپوائل سمجھا نازب باللہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ کو زندگی تنگ کر کے بہت مزہ آتا ہے نہیں کریم ہے اس کا کرم ہے کہ تمہیں چند چیزوں سے روکتا ہے تمہارا ہی نقصان ہے اگر تم کرو آج دنیا کی حالت ہم دیکھ لیں اللہ کو ڈیفائی کر کے اللہ کو چھوڑ کے کیا مل گیا ان کو کبھی اسٹیٹسٹکس تو آپ پڑھیں سوسائڈ ریٹ دیکھیں جوبینل ڈلنکوسی دیکھیں اور طلاق کا ریشیو دیکھیں اور آپ ذرا نفسیاتی اور ذہنی امراض لوگوں میں دیکھیں اور ڈپریشن کے کیسز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے قانون سے آزاد کر کے اپنے آپ کو انہوں نے کیا دیا کہا کہ ہم نہیں اللہ کے غلام بنتے یہ تو ہمیں گوارا نہیں تو یہ غلط فہمی ہے انسانوں کی کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں تو بالکل آزاد ہو جاتے ہیں ہرگز نہیں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا غلام ہے ون فارم آف سلیوری اور اندر کسی نہ کسی طرح کی سلیوری کے اندر پڑا ہے اگر اللہ کی غلامی نہیں کرتا تو نفس کی غلامی میں آ جاتا ہے لوگوں کا غلام بن جاتا ہے اور پھر آپ دیکھ لیں معاشرہ کس طرح کٹ پتلی کی طرح ہمیں نچاتا ہے تو اللہ کی غلامی بڑی چیز ہے اور وہ کریم ہے اس سے اچھا امپلائر تمہیں کہاں ملے گا اللہ سے بڑھ کر دینے والا کہاں ملے گا لہو مقالید السماواتی والارض اس کے ہاتھ میں تو خزانے ہیں زمین اور آسمانوں کے لیکن کیا ہوا یہ سوچا کہ نہیں اللہ ہے نا رحیم ہے کریم ہے بخش دے گا گناہوں کے ساتھ اللہ کی مغفرت چاہی ڈیفائنس کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ رب کو راضی کرنا چاہا نافرمانی کر کے اللہ کی بات نہ مان کے تو انسان جنت سے نکالا گیا تھا انسان نے سوچا کہ میں نافرمانی کر کے جنت میں چلا جاؤں گا نہیں ہو نہیں سکتا نا اللہ کے اصول چینج نہیں ہوتے ولن علیہ سنت اللہ ہی تبدیلا تم اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے نافرمانی کر کے جنت نہیں ملتی لیکن اللہ کے شان کریمی کو اللہ کی کمزوری سمجھ لیا اللہ کی مجبوری سمجھ لیا اب یہ رویہ نہیں رہا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ مجھے معاف کر دے اب ایک سو واٹ گناہ ہو گیا آف کورس اللہ معاف کرے گا مغفرت کو اپنا حق سمجھ لینا یہ ہے دھوکے میں آ جانا ماغر کبھی رب کل کریم تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا تجھے نکسک سے درست کیا تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں کہ رومن کاتبین ایسے معزز کاتب جو تمہارا ہر فیل جانتے ہیں یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے وما ادرا کما یوم الدین اور تم کیا جانو کیا ہے وہ بدلے کا دن تم مما ادرا کما یوم الدین ہاں تم کیا جانو کیا ہے وہ بدلے کا دن یوم لا تملک و نفس النفس شی یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا ول امر یوم دلّہ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے اپنے خاندان کو اور اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کو اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ اپنے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرو و اللہ ہی شعیٰ اللہ کی قسم میں تمہارے اس دن کچھ کام نہ آ سکوں گا تو میرے تعلق کے بھروسے پر مت رہ جانا بلکہ اعمال پر بھروسہ کرو تاکہ اچھے عمل ہوں تمہارے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے آپ نے فرمایا کہ تین موقع ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب کوئی کسی کو نہ پہچانے گا ایک تو وزن اعمال ہوتے وقت کے ترازو کا پلڑا کس طرف جاتا ہے اتنا سسپینس دوسرے اعمال نامہ ملتے وقت اور پھر پولیس رات جب جہنم پر رکھا جائے گا دنیا میں آپ دیکھیں ہو سکتا ہے بہت سے آپ میں سے اسٹوڈنٹس ہوں کتنا بھی اچھا پیپر کر لیں دھڑکا تو لگا رہتا ہے نا اور رزلٹ کا دن اس کے تو خواب آیا کرتے تھے مدتوں خواب آئے کہ رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے اتنا ڈر اچھا کر کے اتنا ڈر اور جس نے برا کیا ہو اس کا حال اور برا کر کے جو نہ ڈرے تو اس کے حال پہ کتنا افسوس کرنا چاہیے صورت المتففین مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن رحمٰن رحیم وطفین الدین ادا یخسرون تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں تفو یتفو کا مطلب ہوتا ہے حقیر سی کمی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈی مار جانا ایک کلو دینے کے بجائے اس ایک کلو میں سے چند گرام کم کر لینا حقیر فائدے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کا حق مار لینا حقیر رقم بچائی کہنے کو رقم بہت حقیر ہے لیکن اس کے بدلے ایمان بیچ دیا یہ ترازو کی ڈنڈی کی حرکت ہوئی ذرا سی لیکن پتہ چلا کہ اس تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے اتنی سی ہاتھ کی جنبش بتا رہی ہے کہ اللہ کو مانا تو ہے لیکن سمیع اور بصیر نہیں مانا اللہ پر ایمان ہے لیکن اس کو دیکھنے والا اور سننے والا نہیں سمجھا آخرت کو مانا لیکن ایسا نہیں کہ جہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا تو ناپتول میں کمی کرنا یہ بھی بہت بری چیز ہے ہم اپنے لیے دیکھیں ہم کوئی ٹھیلا تو نہیں لگاتے یا کوئی دکان تو نہیں ہے کہ ہم کچھ پھل لوگوں کو تول کے دیتے ہوں مثال کے طور پہ میوزیم گئے یا کہیں گئے اور ساتھ میں بچہ ہے اور وہاں پر یہ پتہ چلے گا کہ بارہ سال سے کم عمر بچوں کا ٹکٹ جو ہے آدھا ہے دس روپے پندرہ روپے بیس روپے ٹکٹ ہے اب کیا کیا انہوں نے کہا بارہ سال سے کم عمر بچوں کا آدھا ہے اب بچہ جو ہے وہ کل ہی بارہ سال کا ہوا کہہ دیا کہ نہیں بارہ سال کا نہیں ہوا یا اگر وہ کم عمر لگتا ہے تو گود میں اٹھا لیا ٹکٹ کم کرنے کے لیے یا ایئر لائن کا ٹکٹ ہے ان سے کہہ دیا جھوٹ کہ ہمارا بچہ اتنا نہیں اتنا ہے کتنا بچایا چند روپے چند ہزار لیکن ویلمتفین ہلاکت اور بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود جہنم اس سے دن میں ستر بار پناہ مانگتی ہے اسی طرح حقوق میں کمی کرنا فرائض میں کمی کرنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا فورٹی فائیو ڈگری کا اینگل بناتا تھا اٹھتا تھا جلدی سجدہ کرتا تھا تیز تیز کہا لقت تفف تھا تو نے حق تلفی کی تو لہٰذا انسان کو لوگوں کو ان کے حقوق پورے دے دینے چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بےمانی نہیں کرنی چاہیے لوگ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں نا کوئی ایئر لائن والا نہیں کہتا کہ لاؤ برتھ سرٹیفکیٹ اپنے بچے کا کوئی میوزیم والا یہ نہیں کہتا کہ آپ بتائیں اسٹیمپ پیپر لے کر آئیں کہ آپ اس دن پیدا ہوئے تھے وہ ہمیں ٹرسٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے اور معاملہ درست رکھیں دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے آرڈنری زندگی کے معاملات بھی دین ہی کے اندر آتے ہیں اللہ مبعوثون عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ہرگز نہیں یقیناً بدکاروں کا نامۂ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں کل ہرگز نہیں بل رونا قلوب یکسبون بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے استغفار کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا گناہ کیے چلا جاتا ہے تو دل پر داغ لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور بند ہونے لگتا ہے اور آپ نے اپنی مٹھی یوں بند کر کے دکھائی کہ یوں دل بند ہو جاتا ہے اور پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ دل کے اس داغ کو یا دل کی سختی کو دور کرنے کا کیا علاج ہے آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموتی و تلاوت القرآن موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت اور یاد کرنا یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان ہم کہیں کہ ہم مرنے والے ہم مرنے والے مراد انسان کانشیس ہو کے زندگی گزارے کہ ایک دن مر کے مجھ کو اللہ کو اس عمل کا جواب دینا ہوگا انجام کو سامنے رکھ کر اینڈ رزلٹ کو سامنے رکھ کے اور آج کام شروع کرے کل ہرگز نہیں یوم محجوب بال یقین اس روز وہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے اب اس آیت کا اثر کس پر ہوگا جس کو اللہ سے محبت ہے جس کو اللہ سے محبت ہی نہیں وہ کہے گا ٹھیک ہے نہیں نظر آتا تو نہ نظر آئے ہمیں کیا پرواہ تو پھر چیز کیا ہے کہ اللہ کی محبت مانگی جائے تاکہ یہ انجام نہ ہو قیامت کے دن ان حملہ لال الجحیم پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہی چیز ہے جسے تم چھٹلایا کرتے تھے ہرگز نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نام آئے اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرر فرشتے کرتے ہیں بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے ان کو نفیس ترین سربن شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی دعا کریں اللہ میں ان میں شامل کرے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون فصل متنافسون جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں ہر چیز میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں فرسٹ ہونا ہوتا ہے ہمیں تو کیوں نہیں اس میں کمپیٹ کرتے یہ بھی تو ایک میدان ہے کمپٹیشن کا اس میں بھی دوڑ لگاؤ کمپٹیشن ہو کون زیادہ نیک ہے کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے کون زیادہ قرآن پر عمل کرتا ہے وہ مزاج ہو من تسنیم اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرر لوگ شراب پئیں گے سنما کا مطلب ہوتا ہے اونچا کرنا یعنی کہ جیسے جھاگ ہوں گے اس مشروب کے اوپر کوئی ببلی قسم کا مشروب ہوگا ان الدین الدین اجرم کانو من آمن یدحکون مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے سمپلٹن سمجھتے تھے نا کہ کیا سمپل سے لوگ ہیں کیا قرآن میں آ گئے ہیں اگر یہ موڈ ہوتے اگر یہ ایجوکیٹڈ ہوتے تو تھوڑے کوئی قرآن پہ چلتے ہمارے یہی آج پرسیپشن ہے اور ماڈرن ہونے کی علامت کیا ہے جو جتنا زیادہ قرآن سے دور ہو جو جتنا زیادہ سنت سے دور ہو وہ اتنا زیادہ ماڈ اور پڑھا لکھا تصور کیا جاتا ہے تو لہٰذا ان کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے دراصل جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پرسیپشن ٹھیک نہیں تھا ان کا یہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جو دین سے دور ہوتا ہے نا پھر وہ روٹ بھی بہت ہوتا ہے چیکینس ہوتی ہے اس کے اندر نا انسلنٹ ہوتا ہے جس کے اندر دین ہوتا ہے اس کے اندر تمیز ہوتی ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ کبھی لوگوں کا مذاق نہیں اڑا سکتا لیکن جو تقوی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں پھر مورل لیول اخلاقی لیول بھی ان کا بہت گھٹیا ہوتا ہے جس کا کہ یہاں ذکر ہے مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے تھے وہ ادن قلب و الا قلب و اور جب گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے وہ ادار اوہم قالو انگولون اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے یہ بہ کے ہوئے لوگ ہیں پٹک گئے ہیں کمنٹس پاس کرتے تھے گھر جا کے بھی کمنٹس کرتے تھے او ہو پور تھنگ میں نے آج فلاں کو دیکھا میں تو پہچانی نہیں ان کو بالکل مائی لگ رہی تھیں وہ فلاں میں نے ان کو دیکھا مائیں گڈنس داڑھی رکھے تو دس سال بڑے لگ رہے تھے اپنی عمر سے بابا لگ رہے تھے مائیں مائیں زیادہ ہی انوالو ہو گئے دین کے ساتھ کیسے فنڈو ہو گئے بیچارے اچھے خاصے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا دین کو یوں ٹریٹ کرتے لگتا ہے کوئی لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہو گیا ہے نا کوئی بیماری جیسے ہو گئی ہے جس کا فوری علاج نہایت ضروری ہے سب کو ہمدردی ہو جاتی ہے ہائے بیچارہ پور تھنگ اور حال یہ ہو گیا کہ کسی کو بہت ہی بے وقوف کہنا ہے تو کہہ دیں بڑا شریف ہے بس اس کی تو ریپوٹیشن ختم گئی تو اسی طرح کمنٹس کرتے تھے درس پر جانے لگ گئی ہیں لگتا ہے مجھے بھی بلا رہی تھیں میں نے کہا آئی یو کریزی بے وقوف ہو مجھے مرنا ہے کوئی مجھے کوئی ننجا ٹرٹر لگنا ہے I want to enjoy myself میں تو ابھی مزے کروں گی مجھ کو نہیں یہ چادریں اوڑھنی اپنے اوپر ٹینٹس نہیں اوڑھنے مجھ کو اللہ فرما رہا ہے کیوں کر رہے ہو کمنٹس وما ارسلو علیہم حافظین حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے کس قدر غضب ہے نا اس کے اندر میری اطاعت تم کو فنی لگ رہی ہے تم کو دین فنی لگتا ہے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ تم ان کے اوپر نگران بن کر بیٹھ جاؤ تم نے کیوں کمنٹس پاس کی تم نے کیوں جج کیا ان کو تم جج نہیں ہو اب آگے قیامت کا دن فل یوم الزینہ من القفاری یا آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں اللراقی اندرون مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے کافر صرف جان یا جیمز یا میری نہیں ہوتے جس کو ہم سمجھیں ہو سکتا ہے نام مسلمانوں والے ہوں اندر کفر بھرا ہو اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا اللہ دل کا حال دیکھتا ہے کتنا ایمان ہے کتنی محبت ہے کتنی دین کی عظمت ہے بتاؤ کیا فخر محسوس کرتے ہو دین کے ساتھ اٹیچ ہونے میں یا دین تمہارے لیے امبیرسمنٹ بن گیا اگر امبیرسمنٹ ہے دین تو کفر ہے صورت الانشقاق مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے انسانوں کو بھی یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جس زمین پر تم بس رہے ہو وہ تو خود اللہ کی فرما برداری کرتی ہے تو تم اس زمین پر رہتے ہوئے آخر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو جتنے بھی لوگ زمین کے اندر ہیں سب قیامت کے دن باہر آ جائیں گے جو خزانے ہیں وہ سب نکال کر باہر پھینک دے گی یا ایوہل انسان اے انسان تو مشقت اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے حقیقت ہے کہ ہر انسان مشقت میں ہے بدھا نے کہا تھا نا کہ زندگی دکھا ہے کوئی شک نہیں آپ دیکھیں کمائی کرنا آسان کام علم حاصل کرنا کوئی ہنر حاصل کرنا کوئی آسان کام ہے نہیں بہت مشکل کام ہے لوگوں کو راضی رکھنا کتنا مشکل کام ہے تو انسان کی مشقت کے تو کئی ڈائمینشنز ہیں بہت سارے پہلو ہیں اس کے نہ صرف یہ کہ جسمانی ذہنی مشقت اٹھاتا ہے بلکہ پھر جذباتی مشقت بھی اٹھاتا ہے غم آتے ہیں صدمے آتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹس اس کو ملتی ہیں زندگی کے اندر یہ تو چلیں کوئی سیریس چیزوں کے بارے میں بات ہو گئی تفریح بھی کوئی آسان چیز تو نہیں ہے تفریح کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ بھی بڑی مشکل چیز ہو گئی ہے ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھنا اور پھر انتظار کرنا اور آنا اور جانا یہ بھی آسان نہیں تفریح بھی آسان نہیں ہے اس کے لیے بھی محنت چاہیے کھیل بھی آسان نہیں ہے اسپورٹس بھی آسان نہیں ہے کبھی آپ پڑھیں ان کے بارے میں جو اولمپکس میں حصہ لیتے ہیں یا کوئی بھی کوئی ومبلڈن چیمپئن ہے یا کچھ ان کی زندگیاں دیکھیں کتنی پر مشقت زندگیاں ہیں تو مشقت تو سبھی کر رہے ہیں یہ تو ایک فیلسی ہے کہ جو دین پر چلنے لگتے ہیں وہ بہت محنت اور مشقت میں پڑتے ہیں ہر جگہ آپ دیکھیں یہ بہت ڈائمینشنز ہیں محنت کے مشقت کے تو محنت تو سب یہ کر رہے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ کس ڈائریکشن میں محنت ہو رہی ہے کوئی ایک انگوٹھے پر کھڑا ہونے کے لیے بھی تو محنت کر رہا ہے نا کوئی سر کے بل کھڑا ہونے کے لیے بھی تو محنت کر رہا ہے اور کوئی اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت کر رہا ہے تو اپنی ڈائریکشن دیکھ لے انسان الٹیمیٹلی جانا کہاں ہے ہر محنت کا ریوارڈ نہیں ملے گا اس محنت کا ریوارڈ ملے گا کہ جو خاص آخرت کو ٹارگٹ کر کے کی گئی ہوگی فعما من اوت یا کتاب یمینی ہی پہ جس کا نام اعمال امال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا فصو فاسب و حساب یسیرا تو اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا دعا کریں اللہ عمہ حاصب نہیں حساب یسیرا کہ اللہ ہمارا تو ہلکا حساب لے نعمتوں کے حساب سے ہم کو نہ دیکھے اگر اللہ نے نعمتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا تو ہم تو پاس ہو نہیں سکیں گے تو اللہ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے رحم مانگنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا عائشہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا آپ نے فرمایا وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے مگر جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا یعنی امال نامہ اللہ کے سامنے گیا ایک نظر ڈالی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ تب تو آسان ہے صاحب امال نامہ دیکھ کر کسی چیز پر انگلی رکھ لی یہ بتاؤ یہ کیوں کیا تھا بس پھر نجات نہیں ہے تو کوئی گناہ کرتے وقت جب ہم کو ایکسکیوز بنائے تو سوچیں کہ اللہ کے سامنے یہ ویلڈ ہوگی ویم قلب و الا آہل ہی مسرورہ اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا رہا وہ شخص جس کا نامائے امال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا تو کیا قصور تھا فرمایا ان حکان فی آل ہی مسرورہ یہ دنیا میں دراصل اپنے گھر والوں میں مگن تھا اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں دنیا میں رہے خوش رہے اور خوشحال رہے اللہ کی ساری حدیں توڑ کے چند دن کی خوشیاں سمیٹ لیں نہ خود نماز روزہ کیا نہ اولاد کو سکھایا کہ کہیں ان کو ٹراما نہ ہو جائے کہیں مسفٹ نہ ہو جائیں گھر میں دین کی بات اس لیے کرتے ہوئے گھبرا ہے کہ کہیں گھر میں ٹینشن نہ ہو جائے سب راضی رہیں تو سب راضی ہو گئے دنیا میں سوائے اللہ کے اور آج تو اللہ سے پالا ہے بلا کیسے نہیں پلٹنا ان نہ رب حکان بھی بصیرا اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا اللہ صاحب دیکھ رہا تھا کس کو پریفر کرتے ہیں مجھے ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا حالانکہ عقل کی بات کیا تھی اللہ کو راضی کیا جاتا اللہ کے اختیار میں تمام انسانوں کے دل ہیں جس طرف چاہے پھیر دے لیکن اللہ ناراض ہو گیا تو سارے انسان مل کر بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے دیکھیں ہم سے کہا جا رہا ہے نا کہ اپنا ویلیو اسٹرکچر ہم اس وقت درست کر لیں فلا اقسم بالشفق بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی واللیلی وما وسق اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامائے اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے صورت البروج مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسما ادا البروج قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جب کہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ چند واقعات کی طرف اشارہ ہے جو تاریخ میں ہسٹری میں وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے متعدد ہمیں ہسٹری میں ایسے واقعات ملتے ہیں جب کہ ظالم حکمران تھے اللہ سے بیزار حکمران تھے فاسق فاجر کافر یا مشرق ان کے دور میں کچھ ان کی حکومت کے رہنے والے لوگ جب ایمان لے آئے توحید پر قائم ہو گئے تو انہوں نے اپنا غصہ اپنی رعایا پر اپنے ملک میں رہنے والوں پر اس طرح نکالا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے اور اس میں خوب فیول خوب ایندھن ڈالا گیا اور جب آگ بھڑکنے لگ گئی تو اللہ پر ایمان لانے والوں کو اس آگ میں پھینک دیا گیا اور اس کے بعد خود بیٹھ کے تماشا بھی دیکھا اتنے سیڈس تھے اور یہ تو ہوتا ہے نا جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی وہ بے رحم بھی ہوگا تو ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کو زندہ جلوا دیا گیا وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ رب جو سب کچھ دیکھ رہا ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ذالک الفوز القبیر یہ ہے بڑی کامیابی ان شرب کل شدید در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے ان نہ یعید وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہ ولغفور الودود العرش مجید اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بزرگ و برتر فعال الما یرید جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں و اللہ محیط حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے فی لوح محفوظ اس لوح میں جو کہ محفوظ ہے یہ قرآن تو یقیناً جو اوریجنل کاپی اس کی ہے وہ تو وہاں پر محفوظ ہے اور وہاں تو فرشتے بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن ہم جو کہ قرآن پر ایمان لا کر مسلمان بنے جو ہم کسوں کو کہتے ہیں نا کلیم ٹو فیم جو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہمارا ہے جو ہمارا تشخص ہماری شناخت ہے افسوس کے 1.6 بلین ہوتے ہوئے آج قرآن تنہا ہے بالکل جو چاہتا ہے اس کے ساتھ اور جیسا چاہتا ہے سلوک کر لیتا ہے جس کا دل چاہتا ہے اس میں آگ لگا دیتا ہے اور جس کا دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کے فلش میں پھینک دیتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں آخر یہ حال کیوں ہو گیا قرآن کا کیا وجہ ہے ہمیں خود اپنے عمل کو اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا اپنے اس قرآن کی حفاظت میں کچھ حصہ ڈالا یا ہم بے نیازی رہے ہم نے کہا کوئی اور کر لے گا کوئی اور آ کے حفاظت کرے گا وہ ملاؤں کا کام ہے وہ کریں گے وہ جو درس دیتے پھرتے ان کا کام ہے ہم کیا کریں نہیں اللہ پوچھے گا تم مسلمان تھے تمہارے دور میں یہ ہوا تمہاری حص نہ جائے گی تمہاری غیرت نہ جائے گی ایک قصہ ان لوگوں کا ہے کہ ایمان بچانے کے لیے آگ میں کود گئے اور ایک ہمارا حال ہے سورہ فتح میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں لوگ جب دین کی حفاظت کا وقت آتا ہے کہتے ہیں شغلت نا و آلو نہ ہمیں تو مصروف رکھا ہمارے گھروں نے اور ہمارے آل اولاد نے تو ہمارے لیے مغفرت کیجیے بس اللہ معاف کرے گا اللہ غفور رحیم ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہم گھر چھوڑ ہی نہیں سکتے اتنے بزی ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس قرآن کا بھی سوچ لیں کہ قیامت کے دن یہ آئے گا اور یہ فریاد کرے گا اللہ سے کہ اللہ انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا صورت اتوارق مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسما سما وما ادرا کم النجم الثاقب قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے چمکتا تارا کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو بس ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے یخرجو ممبئی و ترا جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے یوم تبل فما قوت ولا ناصر جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا راز بھی جانچ لیے جائیں گے جی ہاں جیسے قبروں سے انسان نکالے جائیں گے اسی طرح سینوں میں دفن خیالات اور نیتیں بھی نکال لی جائیں گی ان کا بھی کسٹم ہوگا جیسے کہ سوٹ کیس کھول کر کسٹم کر لیا جاتا ہے اور آپ کو تجربہ کبھی ہوا ہو کہ آپ کہیں ٹریول کر کے آ رہی ہیں اور کسٹم میں آپ کو روک لیں اور آپ کا سوٹ کیس کھولیں اور چیزیں دیکھنا شروع کریں جب تک کسٹم ہو رہا ہوتا ہے انسان کتنا بے چین ہوتا ہے کچھ بھی چاہے آپ کے پاس غلط چیز نہ ہو پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کریں گے کیوں کر رہے ہیں خوف کی کیفیت تاری ہوتی ہے تو وہ دن اعمال تو اعمال دلوں کے بھید تبلا سرائر راز تک ٹٹول لیے جائیں گے کیا سوچا تھا کیا گمان تھا اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ عمل سے تو ظاہر نہیں ہوتی دل کے اندر ہوتی ہیں مثال کے طور پہ نفاق بدگمانی حسد دکھاوا ریاکاری یہ سب چیزیں دل کے اندر ہیں تو نیتوں سے اعمال کو میچ کیا جائے گا ان نمل اعمال بن دیکھ لیا جائے گا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے خلوص کے ساتھ جو عمل کیا ہوگا جو نیکی کی ہوگی وہی قابل قبول ہوگی اور اگر دکھاوا اور ریاکاری ہوگی وہ نیکی قبول نہیں ہوگی جیسے حدیث میں آتا ہے یورائی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا کیا پتا لوگ بہت واہ واہ کریں کہ بہت اچھی نماز پڑھی اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہوگی اور چاہے کسی نے معمولی سا عمل کیا جس کو دیکھنے والوں نے کوئی اہمیت نہ دی لیکن اللہ کے ہاں بہت قیمتی اس لیے کہ خلوص اور نیت بہت اچھی ہوگی اس میں وسما اول ارد ادا تر قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی ان نحول قول فصل یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے یہ قرآن یہ تو قسمتوں کا فیصلہ کرنے والا ہے انجام کا فیصلہ کرنے والا ہے قیامت کے دن وما ہوا بالحضل ہنسی مذاق نہیں ہے یہ پارٹ ٹائم یا پاس ٹائم کے طور پہ کرنے کی کتاب نہیں ہے کہ جب فارغ ہوئے تو تھوڑا سا سن لیا یا بیٹھ کے اس کو پڑھ لیا اس کو تو کوالٹی ٹائم دینا ہے زندگی کا مقصد اور محور بنانا ہے گو اٹ آر بیسٹ وہ ہوا بالحضل ہنسی مذاق نہیں ہے یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ایک ذرا سی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو سورت العلیٰ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اسم رب العلیٰ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو حکم ہے سبحان ربی العلیٰ اللہ خلق فسوا جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا اللہ نے ہمیں بنایا لیکن ایسے رو نہیں چھوڑ دیا انکمپلیٹ نامکمل نہیں چھوڑا بلکہ فنیشنگ ٹچز بھی دیے دیکھیں آنکھیں ہیں گول لینس کی طرح بنا دیتا دیکھنے کا کام تو ہو جاتا لیکن کتنی خوبصورت اللہ نے بنائی کسی کی ہری کسی کی نیلی کسی کی کالی پھر پلکیں اس کے اوپر اللہ نے اگا دیں اور اس کے اندر جذبات اور تاثرات کی ایک دنیا بسا دی کیا کچھ اپنی آنکھوں سے انسان دوسروں تک کنوے کر دیتا ہے کان بنائے تھے ریڈیو کے نوب کی طرح ہوتے گھما کے آواز کم ہو جائے اور گھما دو تو آواز تیز ہو جائے لیکن کبھی اگر موقع آپ کو ملے کسی کا کان غور سے دیکھیے گا حیرت ہوتی ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے انٹرکٹ پیٹرن بنایا انسان سوچتا ہے کیوں اس قدر اس کو خوبصورت بنایا اور پھر عورتوں کے لیے خواتین کے لیے ایک ایکسٹرا گوشت کا پیس بھی لگا دیا کہ اپنے شوہروں کے کان کھائیں کہ ہمیں کچھ پہننے کو لا کر دو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ولدی قدر فہدا اس کے بعد تقدیر بھی بنائی پھر راہ دکھائی انسان یہ سوچ لے کہ جس نے میری صورت بنائی اسی نے میری تقدیر بنائی آج ہم صورتوں کی خوبصورتی میں اس قدر زیادہ مگن ہو گئے ہیں اپسن ہو گیا ہے لکس کے بارے میں آنکھیں دیکھتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ آنکھ ہے کیسی پلکیں لمبی ہیں کہ نہیں اسکن میں شائن ہے کہ نہیں انہی چیزوں کے اندر مگن ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کس کی آنکھ کتنی خوبصورت تھی وہ تو یہ دیکھا جائے گا اس آنکھ سے کام کیا لیا جس مقصد کے لیے دی گئی تھی وہ کام لیا کہ نہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ہدایت کا بھی انتظام فرمایا ہے ولدی اخرج مرا جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی سنو یسرو کا لیلیسرا اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں آسان طریقے کی سہولت لفظی مطلب ہے کہ ہم آسان کر دیں گے آپ کو آسانی کے لیے کس طرح کوئی کام خود سے آسان نہیں ہو جاتا دین پر چلنا قرآن کو سمجھنا انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ تو بڑا مشکل کام ہے کیسے ہوگا ہم شریعت کیسے اپلائی کریں گے اپنے اوپر تو وہ چیزیں آسان نہیں ہوتی کیا چیز ہوتی ہے آسان اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے مشکلات پر قابو پانے کا پکا ارادہ فرم ریزالو اندر پیدا ہو جاتا ہے ول پاور قوت ارادری مضبوط ہو جاتی ہے اور جب انسان کسی چیز کا پکا ارادہ کر لے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے دل چاہنے لگ جائے ایک دفعہ دل چاہنے لگ جائے کوئی کام مشکل نہیں رہتا ہر مشکل کو انسان عبور کرتا چلا جاتا ہے دل چاہ رہا ہوتا ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی چڑھ جاتے ہیں جا کر اور دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو کوئی اس وقت کہے کہ ذرا اٹھ کر یہ سوئچ آن کر دو کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا ہم سے نہیں اٹھا جاتا تو بات ساری دل چاہنے کی ہے آسانی انسان کے اندر ہوتی ہے تو آپ بھی اگر دین پر عمل کرنا چاہتی ہیں دین کو سمجھنا چاہتی ہیں قرآن کو سمجھنا چاہتی ہیں تو ماحول میں آسانی مت دیکھیے اپنے اندر آسانی پیدا کیجیے پکا ارادہ کیجیے انشاءاللہ وہ آسانی ہو جائے گی فضا کر ان نفات ذکر لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اسے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخ جو بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا قد افلاح من تزکا فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی سوچ پاکیزہ کر لی سوچ سے پھر ارادے بنتے ہیں اور جو ارادے پاکیزہ ہوتے ہیں تو پاکیزہ عمل جنم لیتا ہے اور جب پاکیزہ عمل جنم لیتا ہے اس کے بعد انجام بھی کیا ہوگا رب کریم کے پاس پاکیزہ جنت وضکرسم رب بھی فصول اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی اب یہ کام کیوں نہیں کر رہے لوگ کیوں نہیں نماز پڑھ رہے کیوں نہیں تزکیہ کر رہے اپنا کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے وجہ کیا ہے بل تو فرون الحیات دنیا مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تم اس میں مگن ہو گئے ہو اس کی محبت میں مغلوب ہو گئے ولاخر خیروں و ابقا حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے آئی بھی صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی ابراہیم اور موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں صورت صورت مکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا کا حدیث الغوشیہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے کچھ چہرے اس روز زدہ ہوں گے سخت مشقت کر رہے ہوں گے تھکے جاتے ہوں گے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس انجام سے بچا لے رمضان کا مہینہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ بہت بدقسمت ہے وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور آگ سے نجات حاصل نہ کر سکا گولڈن اپرچونیٹی ہے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسے اٹھائیے تو انجام پھر کیا ہوگا بہت اچھا یوم مت السا رودیا کچھ چہرے اس روز بار رونق ہوں گے اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے عالی مقام جنت میں ہوں گے کوئی بےحودہ بات وہاں نہ سنیں گے اس میں چشمے رواں ہوں گے اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی ساغہ رکھے ہوئے ہوں گے گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے لیکن لوگ نہیں مانتے کہ ایسی جنت بھی آنے والی ہے جنت ہی کا بعض مذاق اڑا دیتے ہیں ان کو یہی بہت فنی لگتا ہے تو جو جنت کا مذاق اڑائے تو اللہ اس کو پھر جنت کیوں دے اور آخر کیا مشکل ہے جنت کا بنانا جو کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے ایک نظر اب ڈالے انسان ذرا اس دنیا پر جو کہ عارضی ہے ٹیمپرری ہے شیلٹر ہے صرف ایک خیمے کی طرح اللہ نے یہاں لگائی ہے اس میں اللہ نے اتنا انتظام کر دیا اس عارضی فانی دنیا کو ٹیمپرری ابوٹ کو اتنا سجایا اتنا حسین بنایا تو کیا مشکل ہے اس رب کے لیے کہ وہ جنت کو اتنا خوبصورت بنا دے دنیا کو ذرا دیکھے افلا یم ضرون ابلی کئی فقول تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی دنیا کو انسان دیکھے اور اپنے رب کو یاد کر لے فذکر انما مذکر اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جائیے آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں البتہ جو شخص منہ مو موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا انینا ایا بہم ان علینا حساب ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے سورت الفجر مکی سورت ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم والليل ولیم و هل یسر ذلك قسم حجر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی یعنی ایون اور آٹ کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے مفسرین کی اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ جو دس راتوں کی بات کی گئی یہ دراصل ذوالحج کے دس دن ہیں جن کی بہت فضیلت آتی ہے رمضان کے بعد ایک تو شوال کے روزے چھ روزے انسان رکھ لے اس کے بعد آگے جو مہینے آتے ہیں ذوالحج کا مہینہ خاص طور پہ بہت برکتوں والا ہوتا ہے اور اس کے بھی پہلے کے دس دن اس میں کیا گیا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے تو انشاءاللہ اب جب ذوالحج کے پہلے دس دن آئیں تو ہم بہت کوشش کریں کہ جتنے اس میں ہم اجر کما سکیں روزے رکھیں نفل نمازیں صدقہ خیرات جو بھی کریں علم ترا کئی اللہ ربو کا بھی تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آد ارم کے ساتھ اللہ لم یخلق مثلوحا فل بلاد جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا ذکر ہے سپر پاورز کا اپنے اپنے دور کے پیسے والی علم والی قوم ورلڈ لیڈرز کی بات ہے دنیا کے لیڈرز ہوتے ہیں اور کچھ معاشرے کے لیڈرز ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب پیسے والے عقل والے پوزیشن والے اقتدار والے جب نیکیوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو نیکیاں لوگوں کے اندر پسندیدہ ہو جاتی ہیں اس لیے کہ عام طور پہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کیا کام کیا جا رہا ہے میجورٹی تو یہ دیکھتی ہے کہ کون کر رہا ہے اگر ایلیٹس کر رہے ہوتے ہیں پیسے والے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے ایلیٹس کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے علم والوں کے پاس ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے اگر وہ اچھائی کو اٹھائیں گے اچھائی پسندیدہ ہو جائے گی اگر وہ گناہوں کو برائیوں کو پروموٹ کریں گے تو پھر گناہ لوگوں کے لیے پسندیدہ ہو جائیں گے اگر وہ نیکی کو حقیر سمجھیں گے گھٹیا سمجھیں گے معاشرے کے اندر پرسیپشن یہی ہو جائے گا کہ نیکی بیکار چیز ہے گھٹیا چیز ہے تو یہ قصور تھا ان قوموں کا اللہ نے ان کو اتنا پاور اتنا پیسہ اتنا بلند مقام دنیا میں دیا تھا بجائے کہ اللہ کے دین پر عمل کرتے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑتے انہوں نے اللہ سے دور کر دیا دین پر عمل کرنا حماقت ٹھہرا لہٰذا فسادی فساد دنیا میں برپا ہو گیا جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جتنی جنگیں پچھلی صدی میں ہوئی ہیں اتنی جنگیں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں اتنا خون کبھی انسانوں کا نہیں بہا جتنا کہ ٹوینٹی سینچری میں ہوا تھا اس لیے کہ لاخدا ہو گئے ہیں سب لوگ پھر کیا ہوتا ہے فصبہ علیہم رب کا سوتا عذاب آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا کوڑے کی بات ہے لائٹنگ سپیڈ سے آتا ہے نا تیزی کے ساتھ آتا ہے ایک دم پڑ جاتا ہے توقع بھی نہیں ہوتی ایک دم اللہ کا عذاب ان پر آیا ان نہ ربا کا لبل حقیقت یہ ہے تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو بے عزت کر دیا اب اس میں کیا خرابی ہے اس سینٹنس میں اللہ ہی کا ذکر کر رہا ہے بات کیا ہے اللہ کو مانتا ہے آخرت کو نہیں مانتا تبھی ایسی باتیں کر رہا ہے جو آخرت کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتے ہوئے جب اس کو دنیا میں عزت ملتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آئی ڈیزرو اٹ کیا میں تو تھا ہی اس قابل کیا میری کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا کچھ دے دیا بلکہ ہر نعمت کو وہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہوگا ہر نعمت اس کو مزید رسپانسبل بنا دیتی ہے مزید چکا دیتی ہے اور زیادہ آجزی آ جاتی ہے اور جب کوئی مشکل اس پر آتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری بےزتی ہو گئی اللہ نے تو رسوا کر دیا میں نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا جو یہ کیا میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرتا یہ بھی انویسٹمنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ آج مشکل آئی ہے تو اس مشکل کے بدلے جو میں صبر کروں گا قیامت کے دن اللہ مجھ کو اجر دے گا تو دنیا میں جو دولت ملی وہ انعام نہیں ہے آزمائش ہے دنیا میں جو مشکلات آئیں سزا نہیں ہے آزمائش ہے کل ہرگز نہیں بل تو کرمون التیم بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو آج مسلمان بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے کہتے ہیں شادی کے موقع پہ دے دیا جو دے دیا ابھی جتنا کچھ ہے بیٹوں کا اتنا بڑا گناہ ہے میراث کا مال سمیٹ کے کھا جانا اور حقدار کو اس کا حق نہ دینا یا عورتوں کو مہر نہیں دیتے کتنا بڑا گناہ ہے مال سے بے انتہا محبت ہو گئی مال ضرورت کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے اور ضرورت ہے ہماری جیسے کہ خون ضرورت ہے جسم کی اسی طرح مال ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے لیکن جب یہ مال محبت کے قابل چیز بن جاتا ہے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے اب زندگی کا چین اور زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ کسی کے پاس مال ہے اب اس نے نئی گاڑی خرید لی بہت خوبصورت چلے مرسیڈیز خرید لی اب سڑک پہ لاتے ہوئے جان نکلتی ہے کہ کراچی میں اور ٹریفک میں اور ڈر ڈر کے چلاتے ہیں اس کے برحق صاحب آپ دیکھیں ٹوٹی پھوٹی سیکنڈ ہینڈ سوزوکی جن کے پاس ہے وہ نیو فراٹے سے دوڑا رہے ہوتے ہیں جس کو بچنا ہے خود بچے انہیں کوئی غم نہیں ہے اس کا تو گاڑی کیا ہوئی زندگی عاجز ہو گئی مشکل ہو کے رہ گئی گھر ہیں بہت خوبصورت گھر سجا لیے بڑا اچھا وائٹ واش کر لیا وائٹ کورس چڑھا دیے صوفوں کے اوپر اب خوف ٹینشن مہمان نہ آ جائیں اور مہمانوں کے ساتھ بچے اور بچے وہ جو کھاتے ہوں جان عذاب میں آ کے رہ جاتی ہے خوبصورت کراکری کٹلری لے لی کرسٹل کے گلاس تو نکال لیے اب کوئی بچہ نہ ہاتھ لگائے کچن میں کوئی آواز آئی چھناکی کی اور دل اپنا ٹوٹ گیا کیا توڑا ہم کہتے ہیں اتنا ڈر اتنا خوف جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ زندگی کے اندر ٹینشنز اور پریشانیاں آئیں گی محبت نہ کرے استعمال کی چیزیں ہیں بس کل ہرگز نہیں ادا دقت دکن دکا جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر رگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اب مجھے بتائیں اس وقت کیا کسی کی مرسڈیز کام آنی ہے ڈیکوریٹڈ گھر کام آنا ہے ڈیکوریشن پیسز تو نہیں تو لیں گے عمال نامے کے اندر یہ تو نہیں پوچھا جائے گا اچھا بڑے ایلیٹ تھے اچھا تم اتنی اعلیٰ ڈگری رکھتے تھے او ہو تم کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ تو نہیں پوچھیں گے بتائیں اپنے بچوں کو کہ ان کے یہ ایز اللہ کو امپریس نہیں کرتے ٹین ایز اور ٹویلو ایز کے چکروں میں نمازیں قضا کر دینا اور اگر رمضان میں ایگزامز آ گئے تو روزے چھڑوا دینا بچوں کو اس دن تو پوچھا جائے گا دکھاؤ نمازیں کیا ہیں دکھاؤ کیا عمل کر کے لے کر آئے ہو دنیا کو دنیا کی حد تک ضرور ایمبیشیس ہو انسان دنیا کے لیے ضرور ٹین ایئرس کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کیجیے لیکن دین کی قیمت پر نہیں آخرت برباد کر کے ان کی دنیا بنانا یہ تو بہت بڑی حماقت ہے اور ہم یہی کر رہے ہیں ہم خود بھی دنیا کے غلام ہیں اور بچوں کو بھی اس ریٹ ریس کے اندر ہم نے لگا دیا اس قدر میگنیفائی کر دیا ہے دنیا کو اٹھتے بیٹھتے ہم دنیا یاد دلاتے ہیں پیپل کانشیس کرتے ہیں ان کو تو پھر ظاہر ہے وہ ایسے دنیا کے غلام بن گئے ہیں جب دنیا کا غلام ان کو بنا دیا تو کیا شکوہ ان سے جب وہ بڑے ہو کر ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیں اس لیے کہ وہ دنیا کو پوج رہے ہیں نا اللہ کا ان کو بندہ بنایا ہوتا ماں باپ کا حق بھی ادا کرتے جب ان کو دنیا کا بندہ بنایا تائس عبد الدینار و عبد درہم ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ حدیث میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ماں باپ بھی پھر بوجھ لگتے ہیں کیوں خرچ کیا جائے ان کے اوپر یہ جائیں نیوکلیئر فیملیز ہم اور ہمارے بچے اور بس تو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے عمل کام آئیں گے صرف وجی یوم ادم بے جہنم اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم باقاعدہ لائی جائے کیسے لائی جائے گی ہم امیجن نہیں کر سکتے ستر ہزار اس کی لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتوں نے پکڑا ہوگا تب بھی وہ دوڑ رہی ہوگی کوئی نارمل سا خوفناک جانور بھی اگر ہمیں دوڑتا ہوا محسوس ہو اپنی طرف تو ہماری جان نکل جائے کہاں وہ جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ دوڑی چلی آ رہی ہوگی تو اس وقت جو نیک عمل ہو آج رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل اگر آپ کو کرنے کا موقع ملتا ہے کر جائیے کیا پتہ یہی بچا لے یوم یتذکر ال انسان و ان لہو ذکر اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ اس دن پچھتائے گا تو اس دن پچھتانے کا کیا فائدہ وہ دنیا تو گئی یقول کہے گا یا لئی تنی کاش قدم تو لی حیاتی میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ سامان آگے بھیجا ہوتا اب پتہ چلے گا you don't live once you are not young once you live forever اب پتہ چلے گا یہ آ گئی اب یہ ہے زندگی کاش اس کے لیے کچھ کیا ہوتا اتنے ڈیسپریٹ ہو کے دنیا نہ سمیٹی ہوتی کہ اگر حلال سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی تو حرام ہی کیا اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے دنیا نہیں مل رہی تھی تو سارے حدود توڑ دیے اللہ کے سب اٹھا کر باہر پھینک دیا شریعت کے احکامات کو تاکہ دنیا ملے وہ تو کوٹ کوٹ کر چپٹی ہو گئی گئی اب کیا ہوگا یہ آخرت جو کھڑی ہے اور خالی ہاتھ کھڑے ہیں کیا کریں عذابہ عہد پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں تو کرنے کا کام کیا ہے بس یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر جو بھی قیامت کے دن جو تمنائیں دل میں پیدا ہوں گی آج ان پر عمل کر لیں کاش ہم کہیں گے نا اللہ یہ موقع نہ لائے کہ ہم کاش کہیں قیامت کے دن آج ہم عمل کر لیں اور جو آج ارمان پیدا ہوتے ہیں اس کو کل کے لیے رکھ دیں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تمام خوشیاں تمام ارمان اللہ پوری کروا دے گا یا ایت نفس المطمئنہ ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن ارجعی الى ربی کی سے مرضیہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش ہے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ساری دنیا نے چاہے ریجیکٹ کر دیا ہو آؤٹ کاسٹ ہو گئے ہوں لیکن اگر اللہ نے پسند کر لیا اور کہہ دیا فد خلیفی عبادی شامل ہو جا میرے بندوں میں ود خلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں تو بتائیے پھر اور کیا چاہیے انسان کو حدیث میں آتا ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو پھر ارشاد فرمایا جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے اور وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتو النفس الطیبہ اے پاکیزہ روح اس جسم سے نکل اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل دعا کریں اللہ ہمیں یہ خوشخبری سنائے چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشق سے بہہ نکلتا ہے ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اس کو لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشق سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے جب آپ میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں شخص ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ فرشتے اس روح کو لے کر ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے بندے کا نام الین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو یہ جسم میں لوٹانا اس لیے ہے کہ منکر نکیر کا حساب کتاب ہونا ہے اتنا خوبصورت انجام اگر انسان سامنے رکھے تو نیکی کرنا شریعت کی پابندی کرنا کچھ مشکل نہیں انتہائی پسندیدہ ہو جائے انسان کے لیے